الرحمن الرحیم صدر محترم میری عزیز بہنوں اور قرآن کریم میں ایک مقام سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ذخیر ہوں بے ایام اللہ ان لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلایا کرو ظاہر ہے کہ ہر دن اللہ ہی کا دن ہے تو یہ خاص طور پر اللہ کے دن کون سے ہیں جن کے متعلق نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکیزن کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلایا کرو کیسے عظیم ہوں گے وہ دن کہ جنہیں اللہ اپنے دن کہہ کر پکارے اور یہ تاکید جس مقام پر آئی ہے وہی اس کی وضاحت کر دیتی ہے کہ یہ اللہ کے اپنے دن کون سے ہیں یہ بات آئی ہے اس مقام پر <clears throat> جہاں صاحب ضرب کریم حضرت موسا علیہ السلام دنیا کا ایک عظیم و شان انقلاب اپنے جراؤ میں لیے انسانیت کی بدترین لانتوں کی قوتوں کے خلاف جو متحدہ طور پر سامنے آ گئی تھی ایک قوت طاہرہ بن کر گئے وہ قوتیں کیا تھیں وہی قوتیں جو بھیس بدل کر زمانے میں پھر سے آیا کرتی ہیں لیکن جن کی روح ہمیشہ ایک ہی رہی ہے پھر آن ملوکیت کے اس کردار کا مجسمہ حامان مذہبی پیشوائیت کی رو بازیوں کا تیسر اور قارون نظام سرمایہ داری کا نمائندہ یہ تینوں لانچیں ایک طرف اور قوم بنی اسرائیل بے محتاجی اور معصومی کے عالم میں سڑک پھڑکتی دوسری طرف اس قوم کو استبداد کے ان آہنی پنوں سے چھڑانے کے لیے صاحب دست غرب کلیم علیہ سلام میدان میں آتے ہیں اور اس میدان میں چونکہ حق اور باطل کی کشمکش کا آخری فیصلہ ہونے والا تھا اسے خدا نے اپنے دنوں میں سے ایک دن قرار دیا ہے وہ دن کہ جب حق اور باطل کی کشمکش میں ایک فیصلہ کن ساتھ آ جائے اس دن کو خدا نے اپنا دن قرار دیا ہے اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ یوم بدر جو سترہ رمضان سن دو ہجری کو واقع ہوا ہے خدا کا ایک عظیم اس دن ہے جسے منانے کے لیے آپ احباب یہاں جمع ہوئے ہیں یہ حق اور باطل کی کشمکش کیا ہے یہ حق کیا ہے یہ باطل کیا ہے یہ کیوں آپس میں ٹکراتے ہیں اس ٹکراؤ میں آخر العمر ہوتا کیا ہے تفصیل کے لیے تو جائیے کتابوں پہ کتابیں لکھنی پڑیں گی لیکن مختصر الفاظ میں یوں سنیے کہ دنیا میں جب کسی فرد یا کسی جماعت نے کسی طرح سے قوت اپنے ہاتھ میں لے لی تو اس قوت پہ پہ زور پر اس نے انسانیت کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا ہے نے مجبور اور مقبور انسانوں کو اپنے حکم کے تابع چلانا شروع کیا اس نے ایسے نظام وضع کیے کہ جس سے ان غریبوں کی محنت کی کمائی ان امیروں کے قطرے تعیش کی رنگینی کا سامان بنے انہوں نے اس قسم کے قوانین وضع کیے کہ وہ ان غریبوں کے بچوں کو زدہ کریں تاکہ ان کا خون ان کے کتوں کی پرورش کے کام آئے انہوں نے اس قسم کا باطل کا نظام ہر جگہ قائم کیا ہے یہ ہے جسے قرآن باطل کہتا ہے اس کے مقابلے میں ایک نظام ہے کہ جسے اللہ کی طرف سے انبیاء اکرام علیہ السلام کی وساطت سے دنیا کو دیا جاتا رہا اس نظام کا پہلا اعلان یہ تھا کہ ہر انسانی بچہ پیدائش کے اعتبار سے یکساں واجب القرین ہے کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہر ہاں خدا اسے کتاب اور حکومت اور نبوت بھی کیوں نہ دے دے کہ وہ دوسرے لوگوں سے کہو کہے کہ تم اللہ کے نہیں میرے معصوم بنو اس نے کہا کہ یہ نظام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر فرد معاشرہ کی بنیادی ضروریات زندگی کو مہیا کرے اس نے کہا کہ عدل اور احسان ہی دنیا کے اندر ایک بنیادی نظام کی بنیاد نہیں بلکہ اس کے ساتھ احسان بھی ضروری ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ہر فرد کی کمی کو پورا کیا جائے اس نے کہا کہ یہ ہے وہ نظام خداوندی جسے حق کہہ کر تعبیر کیا گیا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ باطل کی مفاد پرست قوتیں <clears throat> قابل سے برداشت کریں گی <clears throat> کہ ان کے نظام کی جگہ اس قسم کا کوئی نظام دنیا میں آئے حضرات اکرام کرام السلام اسی نظام خدا بندی کی دعوت لے کر آتے تھے وہ بہت بڑے انقلابی انسان ہوتے تھے فساد برپا کرنے والے نہیں انقلاب برپا کرنے والے وہ بادل کے نظام کی جگہ حق کے نظام کو دنیا میں رائج کرنے کے لیے آتے تھے یہ ہے ٹکراؤ حق اور باطل کا جو پہلے دن سے چلا آ رہا ہے اور آخر تک چلا جائے گا اس حق اور باطل کے نظام میں یہ نہیں ہوتا جیسا کہ مارکس کا نظریہ ہے یا ہیگل کا تصور تھا کہ کبھی ایک تصور غالب آ گیا کبھی دوسرا تصور غالب آ گیا یہ تو کسی فطرت کی اندھی قوت کا کام ہوگا کہ جس نظام یا تصور نے قوت جمع کر لی وہ غالب آ گیا اور جس کے بعد قوت نہ ہو وہ مغلوب ہو گیا قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بل نقض کو دل حق کے الن بات میں فیاد وہ ہو فائدہ ہوا جا حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا جاتا ہے ہم حق کو باطل کے بھیجے کے اوپر مارتے ہیں تاکہ اس کا دماغ پھٹ جاتا ہے اور وہ میدان سے بھاگ جاتا ہے اس لیے کہ انت باطلا کہنا ضرور کا باطل کی تو بنیادوں کے اندر اتنی کمزوری ہے کہ جو ہی حق اس کے سامنے آئے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے اندھیرے کا اپنا وجود تو ہوتا ہی نہیں وہ تو روشنی کے نہ ہونے کا نام ہوتا ہے باطل اس وقت تک میدان میں رہتا ہے جب حق اس کے سامنے آتا نہیں ہے حق اس کے سامنے جب آتا ہے تو باطل ٹھہر نہیں سکتا یہ جو حق اور باطل کی کشمکش چلی آ رہی ہے اس کشمکش میں بدر کے اس عظیم انقلابی واقعہ نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس واقعہ کے متعلق خود خدا نے یہ کہا کہ یورید اللہ ہو این یو ہفت ہفتہ کا کے کلمات بات ہی یوگ باطل یہ جنگ نہیں تھی یہ دو لشکر آمنے سامنے نہیں جمع ہوئے تھے یہ در حقیقت حق اور باطل کا وہی تصادم تھا جو شروع سے چلا آ رہا تھا اور ہم چاہتے یہ تھے کہ اپنے قوانین کی زور سے کے زور سے حق کو حق ثابت کر کے دکھا دے اور بتا دے کہ بادل اس کے سامنے ٹھہرا نہیں کرتا کتنا عظیم مقصد تھا برادران عزیز اس جنگ کا دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ حق مغلوب و مختو و مقبول و بے تس و بے بس نہیں رہ سکتا یہ جب بھی میدان میں آئے گا فاتح منصور اور غالب ہو کر جائے گا ہم چاہتے تھے کہ یہ چیز دنیا کے سامنے آ جائے اس لیے بدر کا واقعہ ہوا مشیت کے پروگرام کی کتنی عظیم کڑی تھی برادران عزیز کی میں پھر عرض کر دوں کہ اسلام عام اصطلاح میں مذہب نہیں دین ہے مذہب کا تعلق صرف پرست سے ہوتا ہے پوجا پاٹ سے ہوتا ہے یوں ہی ڈاگما سے ہوتا ہے ریچول سے ہوتا ہے رسومات سے ہوتا ہے شاعر سے ہوتا ہے وہ ہر فور ہر گروہ اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی جگہ معقوم ہو یا حاکم ہو مغلوب ہو یا غالب ہو فاتح ہو یا مکتو ہو وہ اپنی جگہ پہ کر سکتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں لیکن جب ایک نظام دنیا میں آئے گا تو وہ نظام تو اس کا متقاضی ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایک آزاد خطۂ زمین ہو جس میں آزاد مملکت کا قیام ہو تاکہ وہ آزاد مملکت حق کے مطابق نظام قائم کر سکے اسلام دین ہے وہ ایک نظام ہے وہ اپنی آزاد مملکت چاہتا ہے اپنا آزاد خطہ چاہتا ہے جس کے اندر وہ اپنے اس نظام کو رائج کر سکے یہ حقیقت کہ اسلام اتنا بڑا پیغام اپنے سامنے لاتا ہے ہماری نگاہوں سے تو آج عام طور پر اوجد ہے لیکن آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے محققین اور مفکرین جنہوں نے اس نگاہ سے اس مسئلے پر غور کیا ہے وہ اس کی شہادت دیتے ہیں کہ اسلام ایک نظام اور ایک دین کی حیثیت رکھتا ہے آپ کو یاد ہے کہ یہ چین کا انقلاب جب آیا تو اس کے مقابلے میں چاند چاندیائی شہر اور اس کی کشت پر امریکہ کی پوری قوت موجود تھی مقابلے میں یہ دوسری جماعت جو تھی یہ نسبتاً کمزور تھی لیکن اس کے باوجود امریکہ کی پوری قوت اور امداد کسی کام نہ آئی اور ان کا جو امیدوار تھا اس کو بری طرح سے شکست ہوئی یہ دوسری پارٹی غالب آئی مجھے اس انقلاب سے کوئی تعلق نہیں بات اور میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی امریکہ والوں میں سے ایک جرنلسٹ جو تحقیق کی نگاہ بھی رکھتا تھا وہ چین میں پہنچا کہ وہ دیکھے کہ امریکہ کو جو اتنی بڑی شکست ہوئی ہے وہ کیوں شکست ہوئی ہے اس کے اسباب کیا تھے اتنی بڑی قوت زیادہ ہو اتنی بڑی فوج زیادہ ہو کتنے بڑے وسائل ذرائع زیادہ ہوں اور اس کے باوجود وہ شکست کھا جائے وہ اس کی تحقیق کے لیے وہاں آیا اس تحقیق کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی چائنا شیپ کی ورلڈ جیک بیلڈن اس کا مصنف ہے اس نے اس کتاب کے شروع میں جو تعارف لکھا ہے اس میں اس نے کہا برادران عزیز کہ ہماری نگاہیں صرف اس طرف گھومیں گی کہ ہمارے پاس قوت کی کون سی کمی تھی میدان جنگ میں اسٹریٹجی میں کیا نقص تھا ہماری دفات سیاست میں غلط مہرہ بازیاں کس قسم کی تھیں ہماری نگاہیں یہیں جائیں گی ہماری نگاہ آگے نہیں جائے گی حقیقت کچھ اور ہے اور وہ حقیقت یہ ہے برادران عزیز اس کے الفاظ میں سنیے کہ چین کے یہ جو پرانے سرمایہ دار تھے انہیں کوئی محمد نہ ملا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو قریش کے تاجروں سے کہتا تھا کہ تمہاری اتنی بڑی قوت کسی کام نہیں آئے گی یاد رکھو حق سامنے آیا تو تمہیں شکست ہو جائے گی اس لیے کہ بل نہ کروں یتی ندا کہ ادا کام اس لیے کہ تمہارا نظام یہ ہے کہ جو معاشرے میں کر رہ جاتا ہے تم اس کی عزت نہیں کرتے جس کا چلتا ہوا کاروبار رک جاتا ہے تم اس کی روٹی کا انتظام نہیں کرتے ایک کاش چائنا کے ان سرمایہ داروں کو اس قسم کا کوئی محمد مل جاتا ہے تو یہ انتراج آتے ہی نہ ہوتا اور سرمایہ برادران عزیز آپ نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا جیک بیلڈن کی نگاہ دور رس اس کو پا گئی کہ جب باطل کے نظام میں کوئی اس قسم کا انقلابی آواز دینے والا نہ ہو تو پھر باطل کا نظام ٹھہرا نہیں کرتا وہ کیا لگا ہماری شکست کی یہ وجہ ہے کہ ہمیں یہ پیغام دینے والا کوئی نہ ملا یہ پیغام دینے والا خدا کا آخری رسول آخری داری انقلاب انقلاب کا پورا صحیفہ اپنے بغل میں لیے ہوئے آج سے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے حجاز کی سرزمین میں آیا اس بستی میں آیا کہ جس میں قرائش کے تاجر سرمایہ داری کے بہت بڑے مجسمے تھے پھر انہیں ایک ایڈوانٹیج پوزیشن یہ بھی تھی کہ وہ کابر کے متولی تھے اس اعتبار سے ان کا احترام اتنا تھا قرآن خود کہتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ ہر میں قابوں کے اندر بھی ان کی کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی لیکن قریش کو کاوی کی تولیت کی نسبت سے جو احترام حاصل ہے ان کے قافلے سردی گرمی چلے جاتے ہیں کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا اتنے بڑے کابل پیشوائیت کے دائیں کتنی بڑی سرمایہ داری کے حامل اور فخر اور غرور اور نسبی تفاخر اتنا کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ امن کا زمانہ تو ایک طرف میدان جنگ میں اگر ان کے سامنے ان کی ذات سے نیچی ذات کا کوئی دشمن آ جاتا تھا تو اس کے ساتھ لڑا بھی نہیں کرتے تھے کہتے تھے چلے جاؤ تمہارے ساتھ لڑنا بے عزتی ہے ہمارے لیے یہ تھا وہ ایک معاشرہ جس کے اندر یہ انقلابی آواز آئی تھی مکے کی تیرہ سالہ زندگی بظاہر نظر آتا ہے کہ بڑی خاموش تھی پرسکون تھی بغیر کسی قسم کے حرکت کے بغیر کسی ایکٹیویٹی کے گزر رہی ہے لیکن بات یہ نہیں تھی برادرا عزیز یہ ٹھیک ہے کہ اس کے اندر ہمیں کوئی گرم جوشی اور اس قسم کی حرکت نظر نہیں آتی جو آگے چل کے ہمارے سامنے آئے گی لیکن یہ تو اسی حرکت کی تیاری کا دور تھا اسی کی تمہید تھی تیاری یہ نہیں کہ کوئی ایٹم بم بنانے کے لیے انہوں نے لیبارٹری کام کر رکھی تھی اور انتظار میں تھے کہ جب انسانیت کو رات کا ڈھیر بنا دینے والا ہمارے پاس ایک اسلحہ آئے گا تو پھر ہم دنیا میں اعلان جنگ کریں گے یہ تیاری نہیں تھی یہ ٹھیک ہے کہ دنیا نے انقلاب برپا کرنے کے لیے آپ کو مادی قوتوں کی بھی ضرورت ہے لیکن اسلام جس قسم کا انقلاب برپا کرتا ہے وہ جن لوگوں کے ہاتھوں سے یہ انقلاب لاتا ہے ان لوگوں کو کیریکٹر سیرت کے اعتبار سے شرف انسانیت کی بلندیوں پر پہنچاتا ہے اس کا انقلاب در حقیقت ان لوگوں کی جتنے جوہر ذاتی اور جتنا کیریکٹر ہوتا ہے اس کے ذریعے سے یہ انقلاب سامنے آتا ہے اور یہ تیرہ سالہ زندگی حضور کی اس قسم کی ایک جماعت تیار کرنے میں دل بسر ہو رہی تھی کہ جو سیرت اور کردار کے اعتبار سے اپنا جواب کہیں نہ رکھے اس تیرہ سالہ زندگی میں دنیا کے معیار کے مطابق دیکھیے بہت کم کامیابی ہوئی مٹھی بھر انسان تیار ہوئے لیکن عزیز ایمان انسان تو اگر ایک بھی انسان تیار ہو جائے تو وہ بہت بڑی قوت رکھتا ہے یہ تو پھر بھی تین سو کے قریب تو انسان تیار ہو گئے تھے آپ سوچئے کہ اس عرصے میں جبکہ کوئی اس قسم کی حرکت ان کی طرف سے سرزد نہیں ہوتی تھی جو قریش کے نزدیک قابل اعتراض ہو وہ ان کے ایک ایک آدمی کو پکڑ کے اس قدر مظالم اس کے اوپر آواز کیوں رکھتے تھے انہوں نے ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ کیوں کر رکھا تھا کیا وجہ تھی کہ وہ خود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عزیزان کو اتنے عرصے تک معصور کیے ہوئے تھے کہ کھانے کا ایک اناج کا ایک دانہ وہاں تک نہ پہنچنے پائے وہ کیا چیز تھی جیسی ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں یہ چیز تو ایسی نہیں ہو سکتی کہ ان کو کسی طرح سے وجہ غلط ہو ہماری نمازیں اور ہمارے روزوں کی آزادی تو انگریز نے غدر کے بعد اپنے سب سے پہلے ایران میں یہ کہہ دیا تھا کہ تمہیں اس کی آزادی ہے اس پہ تو کوئی بھی پابندی عائد نہیں کرتا قریش کی نگاہیں یہ دیکھ رہی تھیں کہ یہ کس قسم کا ایک انقلاب ہے جس کی تیاریاں یہاں کی جا رہی ہیں ان کی طرف سے جس قدر مظالم ہوئے انتہا ان کی یہ تھی کہ اس مٹھی بھر انسانوں کی جماعت کو وطن بھی چھوڑنا پڑا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مکے سے مدینے کی طرف تشریف لے گئے بھاگے نہیں تھے یہ فرار نہیں تھا اسکیپ نہیں تھی یہ بلکہ یہ تو ایک نامساد ماحول سے ایک ایسی فضا کی طرف جانا تھا جو اس انقلاب کے لیے زیادہ سازگار ہو اسے ہی ضرورت کہتے ہیں یہ میدان کو چھوڑ کر وطن سے بھاگ کر جانے کی چیز نہیں ہوتی ہے اس تیاری کے بعد آپ وہاں تشریف لے گئے قریش نے وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا مدینے میں رئیس تھا مدینے کا عبداللہ بن سبئی اسے انہوں نے خط لکھا کہ یہ ہمارے ہاں کے یہ لوگ تمہارے ہاں جا کر گزی ہوئے ہیں یا تو انہیں وہاں قتل کر دو یا ہمارے پاس واپس بھیج دو ورنہ جنگ کے لیے تیار کر دو آپ سوچئے کہ مفاد پرستوں کی یہ قوتیں کہاں تک پہنچتی ہیں ان کے وطن سے دور تین سو میل کے فاصلے پہ یہ بیچارے چلے گئے جہاں جا کے انہوں نے سر چھپایا لیکن یہ انہیں وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتے ان کی نگاہیں اس انقلاب پر تھی جو ان کے ہاتھوں برپا ہونے والا تھا اتفاق یہ ہوا کہ قریش کا ایک کافلا شام سے واپس آ رہا تھا یہ خبر اڑا دی گئی یا قریش نے خام خواہ کے لیے ایک بہانہ سازی کا ازر کرا تھا کہ مدینے کے مسلمان اس قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں قافلے کا لوٹنا تو ان کے مسلک میں ہی نہیں تھا یہ تو انہیں سکھایا ہی نہیں گیا تھا یہ لوٹنے والی قوم نہیں تھی یہ تو لوٹنے والوں کی مدد کرنے والی قوم تھی لیکن انہوں نے اسے بہانہ بنایا اور ایک لشکر جرار لے کر مدینے کی طرف انہوں نے کوچ کر اس زمانے کی لڑائیاں بدست ہوتی تھیں وہاں کے لشکر جرار کروڑوں کی تعداد میں نہیں ہوتے تھے ایک ہزار مسلح لشکر ساز و راف کے ساتھ ہر طرح سے مزین سپلائی لائن ان کی ایسی تھی مکے سے مدینہ قریب تین سو میل کا فاصلہ ہے اس زمانے میں جبکہ آمدرست کے وسائل پڑھائے اونٹوں کے کچھ نہیں ہوتے تھے یہ فاصلہ بھی بہت بڑا فاصلہ ہے اس فاصلے میں انہوں نے اپنی سپلائی لائن کا انتظام کیا وہ جو رس پہنچانے والے ہوں نہایت اعلیٰ درجے کا انتظام کر رکھا تھا اس تیاری کے ساتھ یہ لوگ مدینے کی طرف امٹ کر آ رہے تھے یہاں جب یہ خبر پہنچی تو ایک جماعت تھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس قافلے پر حملہ کر دینا چاہیے قرآن میں یہ ہے کہ یہ وہ چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح ہے جن کے پاس ہتھیار نہیں ہے ان پہ حملہ کر لیں انہیں لوٹ لیا جائے دوسری طرف یہ لشکر جردار آ رہا تھا ادھر نہ جائیں اس طرف جائیں لیکن جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے اس مقام پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ یہ چیز چاہتے تھے وہ یرید اللہ جو ہت کل حق کا بے کلمات ہی اور خدا یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے قانون کی روح سے یہ آج ثابت کر دے کہ حق کیسے غالب آیا کرتا ہے اس لیے ان سے کہا گیا کہ قافلے کا خیال چھوڑو میدان جنگ میں نکلو کیوں میدان جنگ میں نکلو کیا ہوگا وہاں کہا اس لیے کہ لے ہلے کا من ہر کا ام بہیہ نت و یا من ہیا ام بے نتن اس کے بعد جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل و برہان کی روح سے زندہ رہے جسے تباہ ہونا ہے وہ بھی دلیل و برہان کی روح سے تباہ ہو اور یہ دلیل و برہان میدان جنگ میں پیش کی جائے مقابلے میں تین سو کے قریب یہ نفوس جن کی بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ پورے لشکر میں دو گھوڑے تھے تلواریں بھی سب کے پاس نہیں تھیں کھجوروں کی چھڑیاں لے کر یہ نکلے مومن ہو تو بے تیز بھی لڑتا ہے سپاہی اس بے سر و سامانی کے عالم میں جنگ کے لیے یہ باہر نکلے برادران عزیز ان کے پاس ایک اور قوت تھی اور وہ قوت جو تھی جو روزہ بہن پہنچاتا ہے آپ شاید دل میں مسکرائیں کہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ روزے رہی سے ہی قوت کو بھی مطمئن کر دیتے ہیں لے جاتے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ روزہ وہ قوت بہم پہنچاتا ہے آپ حیران ہوں گے یہ قدرت کا پروگرام دیکھ کر آپ کو معلوم ہے کہ روزے سب سے پہلی مرتبہ سن دو ہجری میں فرض ہوئے تھے پہلی بار جماعت مومنین نے روزے رکھنے شروع کیے اور ابھی سترہ روزے بھی پورے نہیں کیے تھے کہ ان روزہ داروں کی قوتوں کا ٹیسٹ میدان جنگ کے اندر کرا دیا گیا برادران عزیز ایک ہمارے بھی روزے ہیں ایک ان کے بھی روزے تھے مہینہ بھی نہیں پورا ہونے دیا برادرا نے ابھی سترہ رمضان کو یہ بات ہو گئی تھی فرق کیا ہے تو فرق وہی ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز ہو روزہ ہو قربانی ہو حج یہ سب باقی ہیں تو باقی رہی ہے یہ ساری چیزیں تو انسان کو تیار کرتی ہیں برادران عزیز اگر انسان ہی نہ ہو تو یہ کیا کریں گی یہ ذرائع ہیں انسان کو انسانیت کی سطح پر پہنچانے کے لیے وہ انسان تھے اولاد کے پیسر تھے ان کی ٹریننگ کے لیے یہ ایک پروگرام تھا سترہ روزے رکھ کے یہ تین سو بارہ نفوس دو گھوڑے اور چند تلواروں کے ساتھ اس میدان جنگ میں آ گئے اب یہاں سے قدم قدم پر دیکھیے کہ تعلیم نروی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتی ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دی اسٹیٹ جسے آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں رئیس مملکت بھی تھے کمانڈر ان چیف بھی تھے اور سب سے بڑی چیز کے خدا کے رسول تھے جن کے متعلق قرآن میں یہ ہے کہ تیرے رب کی قسم کوئی شخص ان میں سے صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ساغذ کہ وہ اپنے ہر اختلافی فیصلے میں تمہیں ثابت مقرر نہ کرے اور پھر تیرے فیصلے کے خلاف اس کے دل کی گہرائیوں میں کوئی گرانی تک محسوس نہ ہو یہ مقام تھا لیکن حضور کو تعلیمی اور دینے کے لیے آئے تھے آپ نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس مقام پر پڑاؤ ڈال دینا چاہیے وہاں کے ایک مسلمان صحابی حضرت حباب انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضور یہ فیصلہ گی کے ذریعے ہوا ہے یا آپ کا اپنا ذاتی مشورہ آپ نے کہا کہ نہیں میں نے خود اندازہ لگایا ہے اور ذاتی طور پر اس مقام کو پسند کیا ہے ملازہ فرمائیے برادران عزیز کیا جرتیں بے بات کی ہوئی تھی اس تربیت اندی نے انہوں نے کہا کہ حضور اگر یہ چیز ہے تو معاف فرمائیے یہ مقام موزوں نہیں ہے میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں میں ان مقامات کو زیادہ جانتا ہوں میں یہاں کے نصیب و فراز سے زیادہ واقف ہوں میرے نزدیک فلاں مقام زیادہ اچھا ہے وہاں جا کر ہمیں پڑاؤ ڈالنا چاہیے اور کہنے والے نے اس سورج سے کہا ماننے والے نے ہنس کر اس کو تسلیم کر لیا اسے جمہوریت کہتے ہیں علی کہنے والا بھی ایک مقدس مقصد کو سامنے رکھ کر کہتا ہے سننے والا بھی ایک عظیم ذمہ داری کے احساس سے اسے سنتا ہے دونوں کے سامنے خدا ہے خدا کے معنی اور خدا کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے وہ دونوں ہیں وہاں جا کے پڑاؤ کیا اور واقعات نے واقعی ثابت کر دیا کہ یہ مشورہ زیادہ انسب تھا رات کو جو بارش ہوئی یہ میں یہ ایسی زمین تھی زمین نے پانی جذب کیا انہوں نے پانی جمع بھی کر دیا دوسرا مقام جو زمین کے ہاتھ میں آیا اس میں دلدل تھی پانی جمع ہونے کے بھی وہاں امکانات نہیں تھے آپ نے دیکھا کہ میدانوں میں آ کر بصیرت اور فراست بھی کتنا کام دیتی ہے اسٹریٹجی بھی نہایت ضروری ہے اس کے لیے میدان جنگ کے اندر آ فوجیں ایک دوسرے کے مقابل آ گئی بسیں بند گئیں آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں نماز میں جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد امام پیچھے مڑ کر دائیں اور بائیں سب کو دیکھا کرتا ہے اور پھر ہاتھ کے اشارے سے ان کے پاؤں سیدھے کیا کرتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتباع ہے یہ اس سنت کا اتباع ہے کہ جب میدان جنگ میں یہ سفیں کھڑی ہوئی تو حضور خود تیر ہاتھ میں لے کر ان سفوں کے سامنے آئے اور اس سے وہ تیر سے وہ سفیں سیدھی کرتے چلے جا رہے تھے ایک یہ سفیں سیدھی کرنا تھا ایک آج ہمارا سفیں سیدھی کرنا ہے الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگت کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور ایک سفیں وہ سیدھی ہوتی تھی ایک آج ہماری سفیں سیدھی ہوتی ہیں کہ نہ سفوں میں کھڑے ہونے والے نہ یہ سیدھی کرنے والے کبھی میدان جنگ دیکھا ہی نہیں ہے کہ جہاں سے یہ محبت کی ریت چلی تھی حضور نے سفید سیدھی قرآن کریم نے اس میدان کو یا اس جنگ کو یوم الفرقان کہا ہے فرقان کہتے ہیں فرق کر دینے والا ہے اصل میں فرق کہتے ہیں یہ جو سر کے بالوں کی مانگ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک بال چھت کے ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے ایک بال بھی غلط طرف مڑا ہوا ہو تو اسے مانگ سیدھی نہیں کہتے یہاں سے یہ لفظ ہے قرفان وہ ماؤ ہے کہ جس میں حق اور باطل کے علم بردار اس طرح چھٹ کر الگ ہو جائیں جیسے سر کی مانگ کے بال چھٹ کر الگ ہو جاتے ہیں بڑا عظیم تفاوت اور تمیز اور تفریق کا یہ مارکا تھا یہ کیا چیز تھی جس میں کہا کہ یہ فرقان کا دن تھا کیا بات تھی کون چھٹ کے الگ ہونے والے تھے یہ بات بھی نہیں تھی جب حضرت نور علیہ السلام نے خدا سے کہا کہ اللہ میاں آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے بیٹے کو بچا دوں گا تو آپ نے کہا تھا کہ تمہارے اہل کو بچا دوں گا اور میرا بیٹا تو غرق ہو گیا میرا بیٹا تو میرا اہل تھا تو خدا نے یہ کہا کہ نوح تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں تھا اس لیے کہ وہ تیرے دین کا متبع نہیں تھا بیٹا بھی اپنا نہیں ہے اور یہی وہ حقیقت کبرا تھی جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان یہ کیا ہے پتھر کی مورتیاں اپنے ہاتھ سے گھر ہو اور ان کے سامنے تم سیدھا ریز ہو جاتے ہو باپ نے کہا کہ اس قسم کی اگر تم نے باتیں کی تو یاد رکھو تمہیں آپ کر دوں گا انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں میں دلیل و برحان کی بنا سے ایک بات کہہ رہا ہوں آپ اس کے بعد ایک فضانہ اس کے بعد ہے جس کو استعمال میں لا رہے ہیں آپ نے کہا کہ میرا تم سے تمہاری قوم سے اور تمہارے بادشاہ سے کوئی راستہ نہیں ہے تا وقت ہے کہ تم خدا واحد پر ایمان نہ لے آؤ وہاں بیٹا اپنے اہل میں سے نہیں تھا یہاں باپ اپنے اہل میں سے نہیں ہے اور میاں اور بیوی کا رشتہ تو قرآن نے خود جسم اور لباس کا رشتہ بتایا ہے حضرت لوت کی بیوی ان پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی کہ جو تباہ اور ہلاک ہو گئے نہ نو کے بیٹے کو ان کے بیٹا ہونے نے کوئی فائدہ دیا نہ ابراہیم کے باپ نے باپ ہونے کی حیثیت سے ان کو کوئی نفع پہنچایا نہ لو کی بیوی نے بیوی ہونے کی حیثیت سے کوئی مراحت حاصل کی اپنوں اور بیگانوں کا یہ معیار چلا آ رہا تھا پہلے دن سے بدر کے میدان میں آ کر یہ معیار اس قدر محسوس طریق پر سامنے آیا کہ یہ حقیقت نکھر کر اکھر کر سامنے آ گئی کہ اپنوں اور بیگانوں کے معیار کیا ہوتے ہیں ایک طرف ابو بکر صدیق تھے اور دوسری طرف ان کا حقیقی بیٹا کا سب تھے ایک طرف حضرت حدیفہ تھے اور دوسری طرف ان کے باپ پڑے تھے ایک طرف حضرت عمر تھے اور دوسری طرف ان کے ماموں تھے ایک طرف حضرت علی تھے اور دوسری طرف ان کے بھائی عقیم تھے اور ایک طرف خود ذات گرامی محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی تھی اور سامنے کی ساتھ میں نہ صرف اپنا حقیقی چچا تھا بلکہ حقیقی داماد بھی سامنے تھا یہاں یہ بھی بات نہیں آئی تھی کہ اس وار کیا جائے گا تو بیٹی کا سہاگ رک جائے گا اپنے اور بیگانے ہٹ کر یوں الگ ہو گئے اسی لیے اس کو یوم سلطان کہا گیا اور پھر یہ الگ ہونے والوں کی کیفیت کیا تھی ران عزیز اتفاق سے وہ بیٹا بھی بچ گیا حضرت ابو بکر صدیق بھی بچ گئے پھر وہ مسلمان ہوا ایک عرصے کے بعد بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابا جان بدر کے میدان میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ آپ میرے تیر کی ٹھیک قسط کے اندر تھے میں نے چلے کو کھینچا تیر چلانے لگا باپ کی محبت غالب آ گئی ہاتھ تھر تھرا گیا سامان ہاتھ سے گر گئی تیر نہ چلا جیسے ابو بکر نے کہا کہ بیٹا اگر ایسے وقت میں تم میرے فرس میں آتے تو میرا ہاتھ کبھی نہ کامتا اس لیے کہ اس میدان میں آنے والوں سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ انما و کم فتنا یاد رکھو میدان جنگ میں تو تم جا رہے ہو تمہارے راستے میں ایک ہی رکاوٹ ہے جو سنگ گرہ بن کر حائل ہو سکتی ہے اور وہ رکاوٹ ہے کبھی مال کی محبت کبھی اولاد کی محبت اگر ان میں سے کوئی چیز تم پہ غالب آ گئی تو تم اس میدان میں جانے کے اہل نہیں قرار پاؤ گے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تو ابھی پانچ منٹ کے بعد دیکھ لے گا کہ کیا ان میں سے کوئی چیز بھی ہمارے راستے میں حائل ہوتی ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا اگر تم میری قسط میں آ جاتے تو میرا ہاتھ نہ کامتا اس لیے کہ یہ تعلیم تھی جو ان کو دی گئی تھی کہ دیکھنا کہیں اولاد کی محبت حق کے راستے میں حائل نہ ہو جائے یہ سارے عزیز اور رشتے دار ایک طرف دوسرے عزیز اور رشتے دار دوسری طرف ایک وطن ایک زبان ایک خون ایک نسل وہ کون سی چیز تھی جو بھائی کو بھائی سے باپ کو بیٹے سے بیٹے کو باپ سے جدا کر کے دو مخالف کیمپوں میں لے آئی ہوئی تھی صرف ایمان کا فرق کفر اور ایمان یہی ایک امتیاز ہے برادر عال عزیز جو قرآن کی روح سے قومیت کے اشتراک وطنیت کے اشتراک زبان اور نسل کے اشتراک ان تمام اشتراکات کو بالائے ساتھ رکھ کر ایک ایمان کا اشتراک ہے جس کی بنا پر غیر اپنے بنتے ہیں اور اپنے غیر بن جاتے ہیں یہ تھا مظاہرہ جو بدر کے میدان میں ہوا جسے یوم الفرقان کہا گیا سفید بن گئے تین سو تیرہ چند تلواریں دیے ہوئے بے گھر بے در بے وطن خانہ خراب ان کے ساتھ انسار جو میدان جنگ کے حتمی ہوتے ہی نہیں تھے یہ ذرائع پیشہ تھے دوسری طرف اتنا بڑا لشکر جگہ قبل اس کے کہ جنگ کا بگل بچتا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سفوں سے ذرا دور میدان میں تنہائی میں سر سے ننگے محویت کے عالم میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں محاویت کا یہ عالم ہے کہ کندھے کی رضا مبارک چادر گر گر پڑ رہی ہے اور کیا یہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ حق کا علم بلند کرنے والوں کی مٹھی بر جماعت آج اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لے کر کس میدان میں آ گئی ہے اگر یہ جماعت آج یہاں ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام دینے والا کوئی نہیں رہے کہ نام دینے کے کیا معنی ہوں گے نام تو اس کا ساری دنیا لیتی ہے یہ کیا کہا اور میں عرض کروں گا برادران عزیز کہ یہی وہ دعا ہے حضور کی کہ جو بدر کی پوری حقیقت کو اجاگر کر کے ہمارے سامنے لے آتی ہے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا خدا کا آخری نظر آسمانی انقلاب کا آخری دائی ہے اس کی تیرہ سالہ محنت کے سمر یہ چند مو ان کے نہ رہنے سے دنیا میں کیا ہوتا ان کے رہنے سے دنیا میں کیا ہوا جب تک یہ حقیقت ہماری سمجھ میں نہ آئے نہ حضور کی اس دعا کی مانویت سمجھ میں آ سکتی ہے نہ بدر کی اہمیت سمجھ میں آ سکتی ہے اور یہ حقیقت مجھ سے نہ پوچھیے غیر مسلموں کی زبان سے سنیے اس وقت دنیا کا عالم کیا تھا ڈینیسن نے ایک کتاب لکھی ہے emotion as the basis of civilization یہ لوگ خاصے محقق ہیں بڑی پائے کی کتاب ہے کتاب کے پائے کا اندازہ اس سے لگائیے کہ علامہ اقبال نے اپنے سکس لیکچر میں اس کا ایکسپٹ پورے کا پورا نقل کیا ہے وہ لکھتا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس زمانے کا نقشہ وہ ان الفاظ میں کھینچتا ہے کہ اس وقت ایسا دکھائی دیتا تھا کہ تہذیب کا وہ بلند و بالا محل جو چار ہزار سال میں جا کر تعمیر ہوا تھا منہدم ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا اور نو انسان پھر اسی بربریت کی حالت کی طرف لوٹ جانے والی تھی جہاں ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا تھا اور آئین اور قانون کو کوئی جانتا نہیں تھا عیسائیت نے جن آئین اور ضوابط کو رائج کیا تھا وہ انسانیت میں وحدت پیدا کرنے کے بجائے تشدد اور اشتراک اور تباہی اور بربادی کا موجب بن رہے تھے غرضے کے وقت وہ آ چکا تھا جب ہر طرف فسادی فساد نظر آتا تھا تہذیب کا وہ صاحب علوط جس کی سرسبز اور تعداد شاخیں کبھی ساری دنیا تک سایہ سگن تھیں اور آرٹ سائنس اور لٹریچر کے ضروری سمراج سے بہرا یاد ہو چکی تھیں اب لڑ کھڑا رہا تھا عقیدت اور احترام کی زندگی بخش نمی اس کے تنے سے خشک ہو چکی تھی اور وہ اندر تک سے بوسیدہ اور کھوکھلا ہو چکا تھا اور متواتر جنگوں کے طوفان نے اس کے ٹکڑے کر دیے تھے جن کے متعلق ہر وقت خطرہ تھا کہ نامعلوم کب گر پڑے دنیا ساری میں تہذیب تمدن آرٹ لٹریچر سائنس فکر فلسفہ اس کی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ اس کے آخری آثار اور نشانات بھی مٹنے والے تھے کوئی قوت انہیں بچا نہیں سکتی تھی ایسے وقت میں یہ ایک دائی یہ انقلاب آیا اور اس نے یہ ایک جماعت تیار کی جس جماعت کے زندہ رہنے کے لیے وہ ان الفاظ میں دعا کر رہے تھے حضور کہ اگر یہ زندہ نہ رہی تو تو کیا ہوگا اس کا اندازہ اس سے لگتا ہے کہ ان کے زندہ رہنے سے کیا ہوا یہ بھی مجھ سے نہیں پوچھیے یہ بھی غیر مسلموں سے پوچھیے ڈارسی نے کتاب لکھی ہے سولیزیشن سولیزیشن دنیا کی تہذیب کی تاریخ سنیے وہ کیا کہتا ہے اور اس سے سمجھیے کہ اس دعا کے معنی کیا تھے وہ کہتا ہے کہ عربوں کا ظہور ایک عجیب داستان ہے اور یقیناً دنیا کی تاریخ میں ایک غیر معمولی واقعہ یہ حقیقت کہ دنیا تہذیب کس حد تک عربوں کی شرمندہ یہ ہے اتنے عرصے تک اس لیے نگاہوں سے اوجل نہیں رہی کہ مسلمانوں نے ہمیں اپنے قریب نہیں آنے دیا بلکہ اس لیے سنیے برادران اس لیے کہ عیسائی جس کے دشمن ہو جائیں اس کی کوئی خوبی تسلیم کرنے پر وہ آمادہ نہیں ہوتے یہ خود عیسائی ہے لکھنے والا ہم یہ تو نہایت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ کوپر نیکس نہ ہوتا تو نیوٹن بھی نہ ہوتا لیکن یہ کبھی تسلیم نہیں کرتے کہ عرب ہمیں علم الافلاق نہ دیتے تو کوپر نیکس پیدا ہی نہیں ہو سکتا یہ ہم بآسانی کہہ دیتے ہیں کہ یہودیت نہ ہوتی تو عیسائیت بھی نہ ہوتی لیکن اس حقیقت کو بآسانی تسلیم نہیں کرتے کہ عرب نہ ہوتے تو دور حاضرہ کی تہذیب بھی کہیں نہ ہوتی اب آپ نے دیکھا کہ اس مٹھی بر جماعت کے زندہ رہنا انسانیت کے لیے کتنا ضروری تھا یہ مانے تھے کہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا گرجوں میں اور قوموں میں مندروں میں اور مسجدوں میں رام رام اور رحمان جپنے والے تو قیامت تک کے لیے رہتے یہ جماعت جو خدا کا نام اس لیے لے رہی تھی کہ اس کی صفات کو ایک عملی نظام کی شکل میں دنیا کے اندر رائج کرے تاکہ انسانیت میں تہذیب و تمدن کا نور جگمگا اٹھے یہ جماعت اگر بدر کے میدان میں ختم ہو جاتی تو دنیا آپ بالکل تنسیرہ اور سخت کی تاریخ ہو خود یہ یورپ کے محققین مان رہے ہیں کہ اگر یہ عرب زندہ نہ رہتے عرب نہ ہوتے تو یورپ کی تعظیم نہ آج ہوتی